کیسا ہوگا اور وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا فیصلے ہو چکے ہیں امر مطلوب یہ ہے کہ ہم اپنے خاتمے کی بہتری کی کوشش کریں اور اس کے لیے دعا کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے تشہد میں یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ إني أعوذ کا من عذاب القبر عذاب جہنم شر فتنة المسیح الدجال اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں عذاب قبر سے عذاب جہنم سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور دجال کے فتنے سے موت کا فتنہ کیا ہے موت کے فتنوں کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ رب العزت بوقت موت بندے کو کلمہ توحید سے غافل کر دے اس سے کوئی ایسے عمل کا ارتکاب ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنتا ہے یہ انتہائی بھیانک فتنہ ہے موت کا جس سے پناہ پکڑنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور آپ کا معمول بھی تھا خاتمے کی بہتری کے لیے سب سے بڑا سہارا اور ہماری سب سے بڑی ضرورت توحید کے ساتھ اشتغال میں ہے ہم توحید کے ساتھ منسلک ہو جائیں اور ہماری زندگی کے شب و روز توحید کو اختیار کرنے میں مشغول رہیں توحید کا فہم اور عمل توحید کو اپنانا اور توحید کا پرچار کرتے رہنا یہ سب عقیدہ توحید سے تعلق کی صورتیں ہیں اللہ پاک کا فرمان ہے ان الدین اقال رب اللہ ثم مستقان ہوں علیہم علم الملائی کا اللہ تخاف ولا تحزن ہوں و ابش روبل جنت التی تم تو بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا اس کا اقرار اور اعتراف کر لیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور کوئی نہیں مستقام ہوں پھر اس عقیدے پر ڈٹ گئے جم گئے اور استقامت اختیار کر لی سب مستقام کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس عقیدے کی بنا پر اس عقیدے کی بنیاد پر سیدھے ہو گئے اپنے آپ کو سیدھا کر لیا ہر کجی اور ٹیڑھ پن سے بچا لیا اور استقامت اختیار کر لی عقیدہ توحید پر اور اللہ رب العزت کی ربوبیت کے اقرار و اعتراف پر تو ان لوگوں کا یقینی انجام کیا ہے صلاح کیا ہے جب ان کی موت کا وقت آئے گا تدنظر علیہم الملائکہ تو ان پر اللہ کے فرشتے اتریں گے نازل ہوں گے اور کہیں گے اللہ تخاف ولا تحزن تم بالکل کوئی خوف نہ کرنا اور نہ ہی کسی جسم کا حسن غم خوف کا تعلق زمانہ مستقبل سے ہے اور غم کا تعلق زمانہ ماضی سے ہے زمانہ ماضی کے غم فراموش کر دو اور مستقبل کے تعلق سے کوئی اندیشہ اور کوئی خوف اپنے اندر پیدا نہ کرو وہ اب شروع جنت التی کن تم تو اور اس جنت کو پا کر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا یہ ایک یقینی اچھے انجام پر بندے کا خاتمہ ہو رہا ہے اس اچھے انجام کی بنیاد کیا ہے ان الدین اقل رب اللہ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور اس کا اقرار و اعتراف کر لیا اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا معنی کیا ہے وہی خالق ہے وہی مالک ہے وہی رازق ہے کوئی اور خالق نہیں ہے کوئی اور مالک نہیں ہے کوئی اور روزی دینے والا نہیں ہے وہی اکیلا مشکل کشا ہے کوئی اور مشکل کشائی کرنے والا نہیں ہے وہ اکیلا ہی حاجت روا ہے کوئی اور حاجت روائی کرنے والا نہیں ہے یہ سب ربوبیت کے معنی ہیں ربوبیت سے مراد اللہ تعالیٰ کے افعال اس کا اقرار و اعتراف کر لے اور اس عقیدے کو صحیح معنی میں پہچان لے اللہ تعالیٰ کو رب مان کر اس پر راضی ہو جائے تو ایسے لوگوں کا انجام بیان ہو چکا جب ان کا وقت موت آئے گا اللہ کے فرشتے انہیں بشارتیں دیں گے خوشخبریاں دیں گے ہر قسم کے اندیشوں کو اور خوف کو زائل کر دیں گے اور جنت کے مستقل ٹھکانے کی بشارت دیں گے یہ توحید کی برکت اللہ تعالیٰ کو رب مان کر راضی ہو جانا یہ معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کلمات کا ذکر کیا ہے تو بلّہ رب وب الاسلام دین وب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر اسلام کو اپنا دین مان کر اور محمد مصطفیٰ علیہ والسلام کو اپنا رسول مان کر اس میں پہلا عقیدہ توحید کا رضی تو بلّہ رب اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر راضی ہوں قرآن بھی یہی کہتا ہے ان اللہ دین جنہوں نے کہہ دیا اقرار کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہے حدیث کا مصداق بھی یہی ہے کہ میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر حدیث میں بھی اس عقیدے پر یقینی خاتمہ بالخیر کا ذکر ہے رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ تین کلمات پڑھتا رہے دہراتا رہے رضی تو بلّہ رب راضی ہوں اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر بل اسلام دین اور اسلام کو اپنا دین مان کر بب محمد الرسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر تو اس کا اجر یہ ہے کہ ضعیم لآخذن بیده نہ بہی حد آپ صلی آپ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں اور پوری گارنٹی دیتا ہوں کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا میں اس شخص کا ہاتھ پکڑ دوں گا اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اسے جنت میں پہنچانا دوں تو یہ یقینی خاتمہ بالخیر کی نوید اللہ کے پیارے پیغمبر کی ضمانت بھی ہے اور آپ کا وعدہ بھی کہ جو شخص یہ اذکار پڑھتا رہے پڑھنے کے اوقات کیا ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے اذکار میں تین بار یہ ذکر پڑھا کرتے تھے اور شام کے اذکار میں بھی تین بار اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اذان کے بعد اذان کا جواب جب دیتے مختلف دعاؤں کی صورت میں تو ایک دعا یہ بھی ہوتی تھی رضی تو رب دین محمد رسول یعنی روزانہ گیارہ بار ان کلمات کو دہرانا اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت اور آپ کے عمل سے ثابت اور اس کا اجر عظیم الشان ہے کہ یہ پڑھنے والے کو اچھے انجام کی نوید سنائی گئی ہے آپ فرما رہے ہیں کہ میرا یہ وعدہ اور میری یہ ضمانت کہ میں ایسے شخص کے ہاتھ کو پکڑ لوں گا اور اس وقت تک پکڑے رکھوں گا تھامے رکھوں گا جب تک اسے جنت میں داخل نہ کر دوں ایک اور حدیث میں انہی الفاظ کی یہ شان اور یہ فضیلت بیان ہوئی ہے کہ جو شخص یہ کلمات پڑھتا رہے گا تو کان نہ حق نل ہو یوم القیام تو اللہ تعالیٰ پر یہ بات فرض ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو قیامت کے دن خوش کر دے راضی کر دے جو یہ کلمات پڑھتا رہے ابو سعید خدری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من قاد اب اسلام دین محمد الرسول دخل جس شخص نے یہ کلمات کہے وہ جنت میں داخل ہو کر رہے گا نبی علیہ السلام کے چچا عباس عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں ذاکانضی اب اللہ ربَََََََََََََََ ببي وبالاسلام دین بب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر اسلام کو اپنا دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا اور ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کو پا لیا اس کا دل حلاوت ایمانی سے رش بس گیا اور جو ایمان کی بشاشت ہے لذت ہے حلاوت ہے وہ اس کے دل میں پیوست ہو جاتی اور عمل کی گاڑی تبھی چلتی ہے جب یہ حلاوت دل میں پیدا ہو جائے ورنہ کتنے بدبخت لوگ ہیں اذانیں سنتے ہیں نماز نہیں پڑھتے کیونکہ حلاوت ایمانی نہیں ہے حدیثیں ان کے سامنے آتی ہیں عمل نہیں کرتے حلاوت ایمانی نہیں ہے حلاوت ایمانی اگر ہو تو بندہ پل بھر میں ایمان پر اپنی جان اور مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات پڑھتا رہے اور اس عقیدے کو دل و جان سے اپنا لے ذاقت عمل ایمان ہے تو اس کا دل بشاشت ایمانی سے لبریز ہو جاتا ہے رچ بس جاتا ہے اور یہ سب سے قیمتی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو ایمان سے بھر دے اور وہ ایمان کے تعلق سے لذت آشنا ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں یہ ان کلمات کی برکت یہ کلمات توحید ہے اس میں پہلا مسئلہ توحید کا ہے رضیت باللہ رب راضی ہوں اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر کہ وہی خالق اور مالک رازق مشکل کشا حاجت روا اور بگڑی بنانے والا اور ہر قسم کے شر کو ٹالنے والا ہر قسم کے خیر اس کی عمر سے عطا ہوتی ہے اور پوری کائنات اس کے تصرف سے چل رہی ہے اس کی عمر سے چل رہی الہ الخلق العمر یہ ربوبیت کی عکاس ہے کہ پوری کائنات اللہ کی خلق ہے اور پوری کائنات پر اللہ کا امر جاری و ساری اس عقیدے کو اپنا لے اور ان کلمات کو گاہے بگاہے پڑھتا رہے کم از کم گیارہ بار تو ثابت ہے اس کے علاوہ بھی ان کلمات کا ورد کرتا رہے تکرار کرتا رہے کیونکہ بڑی فضیلت ثابت ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یقینی خاتمہ ایمان کی نوید ہے اس میں کیونکہ اللہ کے پیارے بیگم گارنٹی دے رہے کہ میں اس شخص کا ہاتھ پکڑ لوں گا اور جنت میں پہنچا کر چھوڑوں گا اللہ تعالیٰ پر یہ بات حق اور فرد ہو جاتی ہے کہ ایسے بندے کو خوش کر دے اللہ تعالیٰ پر حق اور فرض ہونے کا معنی کیا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی شخص پابند نہیں کر سکتا لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی خوشی سے اپنے اوپر کوئی چیز فرض کر لیتا ہے کہ میں ایسا کر کے رہوں گا یہ کسی کے مجبور کرنے پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی سے ایسا کرتا ہے اور یہ خوشی اس بات کی دلیل ہے یہ عقیدہ بڑا اہم ہے اور یہ کلمات بڑے اہم ہیں باللہ رب ربیل اسلام دین محمد الرسول کہ اللہ ایسا خوش ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے اپنے اوپر یہ بات لازم قرار دے دیتا ہے اور فرض کر لیتا ہے کہ اس بندے کو قیامت کے دن خوش کر کے چھوڑوں گا تو یقیناً یہ خاتمہ خیر کی نوید ہے اور یہ عقیدہ توحید کی برکت ان الدین خاد و رب اللہ ثم استقام جنہوں نے اللہ تعالیٰ اپنا رب مان لیا اور پھر اس پر ڈٹ گئے جم گئے اور اس توحید پر استقامت اختیار کر لی جب ان کی موت کا وقت آئے گا جو کہ بڑا کٹھن وقت ہے ان لوگوں پر فرشتے اتریں گے اور بشارتیں دیں گے کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ کسی حزن و ملال کی ضرورت غم تھے وہ حصہ زمانہ ماضی بن گئے اب مستقبل کی باتیں ہیں تمہارا مستقبل بالکل بے خوف ہے یہ اس عظیم عقیدے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کو رب ماننا اور ایسا ماننا کہ اس پر راضی ہو جانا راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے اور بس یہ راضی ہونے کا معنی اگر آپ کا عقیدہ اس تعلق سے آگے کہیں بڑھتا ہے تو آپ راضی نہیں ہیں اور یہ شرک ہے جس کی بڑی بھیانک سزا ہے اور راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ جب وہ میرا رب ہر میں راضی ہو گیا تو پھر وہی میری ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے کیونکہ توحید ربوبیت یہ دلیل ہے توحید الوحیت کی یا یو سعبد و اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو یا اللہ کیوں تیری عبادت کیوں کروں اس لیے کہ میں تمہارا رب رب ہی عبادت کے لائق ہوتا ہے خالق اور مالک اور رازق ہی عبادت کے لائق ہوتا ہے تو توحید ربوبیت مستلزم ہے توحید الوحیت کے تو یہ ایک مرکزی عقیدہ ہے جو توحید کی ساری اقسام کو مشتمل ہے لہذا ان کلمات کے ورد پر پورے فہم کے ساتھ یہ بشارت موجود ہے کہ ایسے بندے کا انجام خیر کے ساتھ ہوگا ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہوگا توحید کی پختگی کے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہوگا اور قیامت کے دن بہت سے فائدے ان کے لیے موجود ہیں دوسری دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یو سب اللہ اللہ دینا عامن و بالقول ثابت فی الحیات دنیا و فی الآخر اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دیتا ہے اہل ایمان کو بالقول ثابت قول ثابت کی برکت سے قول ثابت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دیتا ہے اہل ایمان کو کہاں فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں دنیا کی زندگی تا موت تا دم حیات ثابت قدمی اس کے ساتھ ساتھ رہے گی قول ثابت کی برکت سے اور پھر آخر اور قیامت کے دن بھی مرنے کے بعد بھی قیامت تو مرتے ہی قائم ہو جاتی ہے پہلا مرحلہ قبر کا وہاں فرشتے پوچھیں گے وہاں ثابت قدمی دے گا دوسرا مرحلہ میدان حشر کا وہاں اللہ تعالیٰ پوری زندگی کا حساب لے گا اللہ وہاں ثابت قدمی دے گا اور جہاں جہاں ثابت قدمی کی ضرورت ہے جیسے پل سرات جو تیز دھار پل ہے جہنم کے اوپر نصب ہے جس کو عبور کر کے ہی جنت ملے گی ورنہ نہیں وہاں پاؤں پھسلیں گے ڈگمگائیں گے انسان لوٹ پوٹ ہو کر گریں گے مگر قول ثابت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دے گا اور قدموں کو ثابت رکھے گا برقرار رکھے گا یہ قول ثابت کیا ہے امیر المومنین عمر اللہ خطار فرمایا کرتے تھے کہ قول ثابت سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے کہ جو اس کلمے کو پڑھے اس کا حق ادا کرے مجرد پڑھنا کافی نہیں ہے اس کا حق ادا کرے حق کیا ہے اس کی معرفت اس کا علم حق کیا ہے اس کی گواہی شہادت دل و جان سے حق کیا ہے اس کلمے کا اقرار پوری سچائی کے ساتھ ہے سچائی کا معنی یہ ہے جب میں نے مان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں پھر اللہ سچا ہے اس کا رسول سچا ہے ہر فرمان سچا ہے پر ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر اپنی برادری کے قول کو ترجیح دو اپنے اماموں کی باتوں کو ترجیح دو اور اپنے پیر و مرشد کی تعلیمات کو ترجیح دو یہ کہاں کی سچائی ہے یہ پورے صدق کے ساتھ جس میں ایک ذرہ برابر قسم کی شمولیت نہ ہو اس کلمے کا اقرار و اعتراف کرنا ہے یہ قول ثابت ہے جو بندہ اس قول ثابت کے ساتھ تعلق رکھے گا نطقن متلفظ یعنی پڑھنے کی صورت میں وہ یعنی علم کی صورت میں وہ عمل اور اس کلمے کے مقتضا پر عمل کی صورت میں یہ قول ثابت اس کے لیے اس نوید کا باعث ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کلمے کو پڑھنے والے کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا حتیٰ کہ اس کلمے کا نطق اگر پورے فہم اور اقرار کے ساتھ قبل موت حاصل ہو جائے تو پھر بھی یہ بشارت موجود ہے رسول اللہ, اللہ صلی علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان آخر و کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس شخص کا آخری کلام آخری نطق تلفظ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنتی ہے اور خالی کلام نہیں صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس کی موت اس طرح ہے وہ کلمہ پڑھے پورے علم کے ساتھ یا علم اس کو علم ہو لا الہ الا اللہ کا وہ جانتا ہو یہ لا کیا ہے اور الا اللہ کیا ہے لا کے اپنے تقاضے ہیں اور الا اللہ کے اپنے تقاضے ان تقاضوں کو جانتا ہو مانتا ہو اور عملی طور پر قائم ہو پورے فہم اور بصیرت کے ساتھ تو یہ قول ثابت اتنا عظیم کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے ثابت قدمی عطا فرمائے گا دنیا کی زندگی میں یعنی تادم حیات اور مرنے کے بعد قبر میں کل حشر میں اور جہاں جہاں ثابت قدمی کی ضرورت ہے اللہ پاک ثابت قدمی عطا فرمائے گا یہ قول ثابت کلمہ لا الہ الا اللہ کی برکت مگر خالی پڑھنا نہیں اگر آپ پڑھتے رہیں کسی فہم کے بغیر کسی معرفت کے بغیر چاہے لاکھوں بار پڑھ لیں کروڑوں بار پڑھ لیں کوئی فائدہ نہیں اور اگر پورے فہم اور بصیرت کے ساتھ اور ایک مکمل شہادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ پڑھنے کی توفیق دے دے خواہ موت سے قبل ہی کیوں نہ ہو ایک بار پڑھنا مفید ہوگا جیسے ہم نے پچھلے جمعے یہودی کے بیٹے کی بات بتائی تھی پوری عمر یہودیت پر رہا پیغمبر اسلام کی خدمت کرتا تھا نبی اسلام اس کی بیمار پرسی کے لیے گئے محسوس کیا کہ یہ مرض الموت میں ہے تو آپ نے اس بچے کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی اس نے پڑھ لیا رسول اللہ نے فرمایا تھا الحمد للہ من النار اس اللہ کا شکر ہے جس نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا تو موت سے قبل یہ کلمہ نصیب ہوا مگر فہم اور بصیرت کے ساتھ ہوا معنی کے علم کے ساتھ ہوا نہ کہ مطلق نطق کی صورت میں خالی نطق اور تلفظ مفید نہیں ہے جب تک فہم نہ ہو یہ قول ثابت اور بندہ اس فہم کے ساتھ اگر پڑھے گا یہ وہ کلمہ ہے جس کو پڑھ کر بندہ اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی حاصل کر سکتا ہے شرف ہم کلامی شرف ہم کلامی سورہ فاتحہ سے حاصل ہوتی نبی السلام کی حدیث ہے جب بندہ نماز میں الحمد رب العالمین کہتا ہے تو اللہ اس بندے کو جواب دیتا ہے سادہ کاٹ عبدی میرے بندے نے سچ کہا حامدہ نہیں ہٹ دی میرے بندے نے میری تعریف کر دی حدیث معروف ہے یہ شرف ہم کلامی ہے بندہ اپنی زبان سے ایک لفظ ادا کرتا ہے ایک جملہ ادا کرتا ہے اور اللہ تعالی باقاعدہ اس کا جواب دیتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ بھی وہ کلمہ ہے جس سے بندہ اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی حاصل کر لیتا ہے جامع ترمزی کی حدیث ہے اور امام بہتی رحمۃ اللہ اسے اسماء و صفات میں بھی لائے ہیں ابو سعید خدری کی روایت سے اور ابو حریرا کی روایت سے بھی اللہ عنہ ہوگا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سودا کا دی میرے بندے نے سچ کہا لا الہ الا انا واقعی میرے سوا کوئی معبود نہیں بندہ آگے مزید یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے تو اللہ پاک جواب دیتا ہے سادہ کاٹ دی میرے بندے نے سچ کہا لا الہ الا انا وحدی لا شریک علی کہ واقعی میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے میں اکیلا ہوں اور میرا کوئی شریک نہیں ہے پھر بندہ اگر یوں کہہ دے لا الہ الا اللہ لہ البل النعم بلا الفضل کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کے لیے ساری بادشاہت ہے بلا الحمد اسی کے لیے حمد ہے تو اللہ جواب دیتا ہے سادہ کا عبد دی میرے بندے نے سچ کہا لا الہ الا انا لی الملک ولی الحمد میرے لیے بادشاہت ہے اور میرے لیے ہر قسم کی حمد اور تعریف ہے اور بندہ اگر یوں کہہ دے لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے اور برائی سے پھیرنے کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے سدا کا حق دی لا الہ الا انا لا حول ولا قوت الا بھی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور نیکی کی توفیق بھی میں ہی دیتا ہوں اور برائی سے پھیرنے والا بھی میں ہی ہوں ہر جملے میں لا الہ الا اللہ ہے اور باقاعدہ اللہ تعالیٰ ہر جملے کا جواب دیتا ہے جو بندہ پورے فہم کے ساتھ ان کلمات کو ادا کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ سے اس کو شرف ہم کلامی حاصل ہوتا ہے اور اللہ رب العزت ایک ایک جملے کا جواب دیتا ہے بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ یہ الفاظ یہ جملے اپنے مرض میں کہنے میں کامیاب ہو جائے اور وہ مرض اس کا مرض الموت ہو اس مرض کے نتیجے میں اس کو موت آ جائے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے گا اور یقینی جنت میں اس کو داخل کرے گا فتنے سے مراد کیا ہے فتنے سے مراد موت کا فتنہ قبر کا فتنہ اور کل میدان حشر کا فتنہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے گا اگر اس مرض میں یہ پڑھنے میں کامیاب ہو جائے جس مرض میں اس کی موت واقع ہو جائے تو بندہ پڑھتا رہے آج کل مرض بڑے طویل ہوتے ہیں ان کلمات کو یاد کر لے ان کا ورد کرتا رہے اور ان کو پڑھتا رہے تو آج ہم نے یہ بتایا ہے کہ توحید کے ساتھ تعلق یہ خاتمہ خیر کی سب سے قوی احساس ہے اور سب سے مضبوط بنیاد ہے یہ سارے کلمات کلمات توحید ہیں توحید کی استقامت اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت کا باعث ہے اور یہ سب سے قوی احساس ہے ایک بندے کے خاتمہ خیر کی کیونکہ توحید کے ذریعے بندے کا اللہ تعالیٰ سے ایک راسخ تعلق جڑ جاتا ہے اور قائم ہو جاتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ لے اللہ اسے کبھی رسوا نہ کرے گا فمن یکفر یؤمن باللہ فقط استم سے کبھی عربت جو اللہ پر ایمان لے آئے اور ہر تاغوت کا انکار کر دے اور سچی توحید کو اپنا لے فقط استم سے کبھی عربت اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا لنفسام والا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا وہ سہارا اللہ رب العزت کا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گا ایک مضبوط حصار میں آ گیا مضبوط پناہ میں آ گیا اس بندے کی زندگی دنیا کی حیات طیبہ ہوگی مرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے گا اور قبر کی برزخی زندگی بھی حیات سعیدہ ہوگی اور کل قیامت کے دن کی زندگی بھی حیات راضی اور مرضیہ ہوگی خود کے ربضیات تم مرضیہ اللہ تجھ سے راضی تو اللہ سے راضی تو یہ توحید کی اساس پر ہے توحید کی نعمت یقینی ایک نعمت ہے کہ بندہ صحیح معنی میں اس عقیدے پر جم جائے اور پختگی سے اس کو اپنا لے پورے فہم کے ساتھ اور پوری وفاداری کے ساتھ اور پوری دیانت اور امانت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر موقع پر آفیت اور سعادت ادا فرمائے گا ایک ایسا سہارا اس نے تھام لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کو سعادت سے رکھے گا تو یہ کلم توحید اور عقیدہ توحید ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ کلم توحید پڑھتے رہیں نبی السلام کا فرمان بھی ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے لیکن بات وہی ہے خالی تلفظ کی صورت میں نہیں بلکہ معرفت کے ساتھ بصیرت کے ساتھ علم کے ساتھ شہادت کے ساتھ صدق کے ساتھ یقین کے ساتھ تمام شرائط کو ملحود خاطر رکھتے ہوئے اس کلمے کو پڑھتا رہے تو یقیناً کہ تمام سعادتیں بندے کو حاصل ہوں گی اللہ پاک ہمیں اپنی توحید کا سچا فہم عطا فرما دے اور یہ میری نصیحت ہے اپنے آپ کو آپ سب کو بھی کوئی شخص اپنے آپ کو فہم توحید میں کبھی کامل نہ سمجھے بڑا گہرا عقیدہ ہے علماء سے رابطہ رہے اور اس عقیدے کے فہم کی کوشش کرتا رہے اور آگے بڑھتا رہے یقیناً جوں جوں علم حاصل ہوتا رہے گا تو تو اللہ کی رضا میں اضافہ ہوتا رہے گا اور اس کی محبت اور دوستی بڑھتی رہے گی اللہ پاک توفیق اردا فرما دے اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ پاک ہمارے سینوں میں دلوں میں زبانوں پر توحید جو ہے وہ جاری فرما دے اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو توحید کی اساس پر قبول فرما لے یا اللہ جب تک یہ زندگی ہے ایک ایک لحظہ ایک ایک گھڑی ایک ایک ساتھ ایک ایک لمحہ تیری توحید پر منتج ہو اور خاتمہ بھی تیری توحید پر آئے اقول قولی و ربرالم اللہ الحمد للہ وسلاۃ وسلم علیہ رسول اللہ وبعد بہت سے دوستوں نے دعا کی اپیل کی ہے سب کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرما دے جن جن ساتھیوں نے بھائی بہنوں نے دعا کا کہا ہے اللہ پاک سب کو صحت دائمہ صحت عاجلہ اور صحت کاملہ عطا فرما دے جن کھلونوں پر تصویریں ہوتی ہیں کیا ان کا کاروبار جائز ہے اگر مقصود تصویریں ہیں یعنی کاروبار سے مقصود وہ تصویریں ہیں تو پھر یہ کاروبار شرک کے زمرے میں آ سکتا ہے اور اگر مقصود صرف کھلونے ہیں تصویریں نہیں ہیں تو پھر بھی بہتر یہ اس سے گریز کیا جائے لیکن بالفرض اگر ایسے کھلونے خرید لیے جائیں تو پھر وہ ان کا استعمال جائز ہے بچوں کو دے دیے جائیں ان کو سجا کر نہ رکھا جائے شوکیس وغیرہ میں بلکہ بچوں کے سپرد کر دیے جائیں اور بچے ان کھلونے کے ساتھ جو چاہے سلوک کریں توڑے پھوڑیں نیچے پھینکیں روندیں ان کو سنبھال کر سجا کر نہ رکھا جائے بلکہ بچوں کے حوالے کر دیا جائے بچے جو چاہے سلوک کریں ان کے ساتھ یہ آج کا اعلان کراچی کے ایک ادارے کے لیے ہے ادارہ ہے معاہد الناصر الاسلامی اختر کالونی میں قائم ہے ہمارے شاگرد عبدالغفار حاضم حافظ اللہ آج کل پروفیسر بھی ہو گئے ہیں وہ اس کے بانی بھی ہیں اور اس کے مدیر بھی ہیں اور الحمد للہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے اچھے کام کی نشانی یہ ہے کہ میں نے وہاں دو بچوں کو داخل کرایا تھا اور ان دونوں بچوں نے ایک سال کے اندر وہاں قرآن پاک حفظ کر لی ہے جو کہ یقیناً ان کی محنت کی دلیل ہے تو اللہ پاک ان کو مزید توفیق دے تو اللہ کی فضل و کرم سے ادارہ قائم ہے اور ہم سب کے تعاون کا منتظر ہے کیونکہ آج دینی ادارے اہل خیر کے تعاون سے چلتے ہیں یہ ایک نیکی کا موقع آپ کے پاس موجود ہے بچے ان اداروں میں پڑھیں گے قرآن حفظ کریں گے آپ کا تعاون اگر شامل ہوگا تو ان کا پڑھا ہوا